أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس پر بھی انہیں تو نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک تو مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بالا تر بہت دور اور بہت بلند ہے سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی بیوی ہے یہ ملعون مشرکوں کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ تم نے خوب تقسیم کی ہے کہ بیٹے تمہارے بیٹیاں اللہ کی جو بیٹیاں تمہیں ناپسند جن سے تم جلو کھڑو بلکہ زندہ درگور کر دو انہیں اللہ کے لیے ثابت کرو اور آیتوں میں بھی ان کا یہ کمینہ پن بیان ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں رب رحمان کی اولاد ہے حقیقتاً ان کا یہ قول نہایت ہی برا ہے بہت ممکن ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ چورا چورا ہو جائیں کہ یہ اللہ رحمان کی اولاد ٹھہرا رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح لائق ہی نہیں جیسا کہ اللہ نے سور مریم کی آیت نمبر اٹھاسی تا آیت نمبر پچھنوں میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے زمین و آسمان کی کل مخلوق اللہ کی غلام ہے سب اللہ کے شمار میں ہیں اور گنتی میں اور ایک ایک اللہ کے سامنے قیامت کے دن تنے تنہا پیش ہونے والا ہے حق دلائل واضح ہیں اس پاک کتاب قرآن مجید میں ہم نے اے نبی تمام مثالیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں وعدے وعید صاف طور پر مذکور ہیں تاکہ لوگ برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچیں لیکن تاہم ظالم لوگ تو حق سے نفرت رکھتے اور اس سے دور بھاگنے میں ہی بڑھ رہے ہیں جو مشرق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور انہیں شریک اللہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ گمان فاسد کچھ بھی جان رکھتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی کوئی ایسے معبود ہوتے کہ وہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کروا دیں اور جس کی چاہیں سفارش کر دیں تو خود وہ معبود ہی اللہ کی عبادت کرتے اللہ کا قرب ڈھونڈتے بس تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے نہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادتیں نہ دوسرے معبود کی کوئی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ میں اور تم میں وہ واسطہ بنے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واسطے سخت ناپسند معلوم ہوتے ہیں اور ان سے وہ انکار کرتے ہیں اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان سے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے رہے اللہ کی ذات ظالموں کے بیان کردہ اس وصف سے بالکل پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں ان آلودگیوں سے ہمارے مولا اللہ تعالیٰ پاک ہیں وہ اکیلے ہیں ایک ہیں تن تنہا ہیں ہر ایک سے بے نیاز ہے وہ اللہ ماں باپ اور اولاد سے بھی پاک ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں نہ اللہ کے برابر کوئی ہے اللہ بلند اور بالا تر ہے